حماد نے بیان کیا یہ زید کے بیٹے ہیں ان سے حمید نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ تبوک پر تھے تو آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ مدینے میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں جہاد کے لیے چلیں وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں کہ وہ صرف عذر کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں آ سکے اور موسا نے بیان کیا کہ ہم سے حماد نے بیان کیا ان سے حمید نے ان سے موسا بن انس نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی سند زیادہ صحیح ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو انتالیس